قطادہ نے بیان کیا اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ظہر عصر مغرب عشاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی اور تھوڑی دیر کے لیے محسب میں سو رہے پھر بیت اللہ کی طرف سوار ہو کر گئے اور طواف کیا یہاں طواف الزیارہ مراد ہے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار سات سو چونسٹھ